الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني وأوجز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعدل منه غدا واجعل الياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قد برادران اسلام نوجوانان ملت قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان رسالت پر صداقت سے نکلے ہوئے ایک جواہر پارے کا سہارا لیا ہے حق تبارک و تعالی نے ماہ مبارک کی شکل میں نیکیوں کا موسم بہار نصیب فرمایا ر اولا مغفرت کی شکل میں اسرائے ثانیہ رحمت کی شکل میں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر اشرائے اخیرہ اور آخری اسرا شروع ہو چکا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان فطری اور نیچری طور پر دو موقع پر خوش ہوتا ہے ایک تو کسی چیز کی ابتدا پر خوش ہوتا ہے اور ایک کسی چیز کی انتہا پر خوش ہوتا ہے لیکن کسی چیز کی ابتدا پر خوشی جذباتی غیر یقینی اور متوقع قسم کی ہوا کرتی ہیں یعنی کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی تو اس ولادت پر خوشی تو ہوتی ہے لیکن اس خوشی پر کچھ اظہار مسلط بھی ہوتی ہے لیکن اگر یہ پوری کی پوری زندگی نیکی سعادت مندی اور تقرب خداوندی کے ساتھ اگر گزرتی ہے تو وہ ایسی ہوا کرتی ہے کہ ہر آدمی اس سے خوش ہوتا ہے جیسے کسی نے کہا ہے کہ خیر کن و غنیمت شمار عمر زا پیش تر کے بام آیت فلا نمان بھلائی کرتا جا اپنی زندگی کے لمحات میں اور عمر کے لمحات کو غنیمت سمجھ اس سے پہلے کہ تیرے متعلق یہ آواز آ جاوے کہ فلا نہیں رہا اور پھر آگے چل کر یہ بھی کہا کہ جب تیو اس دنیا کے اندر آیا تو رو رہا تھا اور سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے لیکن تو ایسا جیون جی اور تو ایسی زندگی گزار کہ جب تو اس دنیا سے مکمل کر کے عرصے حیات کو چلا جا رہا ہو تو اس موقع پر تو ہنس رہا ہو اور سب رو رہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان نے اپنے لازمے کو جگر پارے کو کسی مکتب کے اندر کسی مدرسے کے اندر قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے داخل کیا تو اس وقت بھی ماں کو خوشی ہوتی ہے دادا کو خوشی ہوتی ہے ابا کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے میرے نقطۂ جگر کو قرآن پاک کے حفظ کرنے کے لیے داخل کیا وہ خوشی اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن یہ خوشی متوقع ہے یہ خوشی غیر یقینی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے شیطان اس کو بچکا دے وے ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ جو ہے اس کا دل اچاک ہو جاوے لیکن اگر وہی لادلا اور وہی جگر پارا اور وہی بیٹا اگر اطمینان کے ساتھ اس قرآن پاک کو مکمل کر دیتا ہے اور مکمل کر کے اس کی تکمیل حفظ کی مجلس ہوتی ہے تو اس وقت اس کو نہیں بلکہ خاندان کے ایک ایک فرد کا سر اونچا ہوتا ہے کہ جو ہے آج جس مقصد کے لیے ہم نے قرآن پاک کا آغاز اور ابتدا کی تھی تو الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا تو عرض یہ کیا جا رہا ہے میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان المبارک چاہتا تھا تو ہمارے ماحول میں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے گھروں میں اور گھر کے جو ہے ایک ایک فرد کے اندر ایک چرچا چل پڑا تھا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین قسم کے حفاظ کے پیچھے تراوی کی توفیق نصیب فرمائی اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کی زبانی قرآن پاک کی اور احادیث نبویہ کی روشنی میں رمضان کیسے گزارنا چاہیے اور رمضان کے کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خاصیتیں ہیں ان سب کو ہم نے سنا اور سنتے سنتے ہمارے دو اشرے جب نکل نکل چکے تو اخیرہ شروع ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشر اخیرہ کو دوسرے اشروں پر امتیاز دیا اور وہ بندے کہ جو اب تک باہر رہ کر اللہ کی بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعت ذکر ذکر الہی کے اندر مصروف رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کھینچا ایسا کھینچا کہ وہ اللہ کے در پہ آ کے گئے اور انہوں نے احتکاب کی شکل میں عبادت شروع کی احتکاب کی شکل میں انہوں نے شروع کی اور اللہ کے در پہ آ کر صرف اپنے لیے نہیں صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں اور صرف اپنے قربا اور اپنے اپنے آئزہ اور اقربا کے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے اور پورے مسلمانوں کے ترجمان بن کر وہ مسجد کے اندر پڑے ہیں اور مسجد کے اندر پڑھ کر سب کی فلاح و بہبودی کی دعائیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گل کو دل دیا ہے جس گل پر پیدا ہوں یا وہ بغل میں آئے یا جا پفت سے چھوٹے یا یہ کہہ کر اللہ کے دربار میں پڑے ہیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یا وہ بغل میں آئے یا جا پفت سے چھوٹے تو اس طریقے سے گویا کہ وہ اللہ کے دربار میں پڑے ہوئے ہیں لیکن شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ جب آپ کے دو اشرے ختم ہو کر اینڈنگ پہ جا رہے ہیں تو کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اینڈنگ پر آ کر اور زیادہ اور زیادہ اس کا فکر ہوتا ہے کہ میری اکیسویں رات نہ چلی جاوے میری تیئیسویں رات کی برکتیں نہ چھوٹے میرے کے بعد کی دعائیں نہ چھوٹے اور میرے جو ہے پچیس کی رات نہ چھوٹے جو ہے ستائیس کی رات نہ چھوٹے میری انتیسویں رات نہ چھوٹے کبھی تو یہ ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہا کہ بہت نمازیں پڑھ لی بہت دعائیں کر لی بہت رو رو کے مانگ لیا اب تو عید آ رہی ہے عید اس لیے جو ہے مارکیٹنگ کرو ستائیسویں میں مارکیٹنگ کرو شاپ پہ جاؤ انتیسویں میں تو جتنا نور جتنی اچھائیاں جتنے دنوں کو محمیز لگائی تھی نیکیوں کے ذریعے وہ آدمی جو ہے بازاروں کی نظر عید کی تیاری کی نظر کر لیتا ہے اور پھر کہنے والے اس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ قسمت تو دیکھ ٹوٹی کہاں جا کے کمر قسمت تو دیکھ ٹوٹی کہاں جا کے کمن جب نبے بام ایک دو ہاتھ گیا جب نبام ایک تو ہاتھ رہ گیا جب نیکیوں کے کمانے کا اصلی موسم آیا اور جب اچھی اچھائیوں کے کمانے کا اصلی موسم آیا اور جب اللہ کے تقرب کا اور اللہ پاک اپنی گود میں لے لینے والا ہے اس کا اچھا سے اچھا موقع آیا اللہ کی طرف سے پروانہ اس کا نار ملنے والا ہے اس کا موسم آیا اور اس موسم پر ہم نے بجائے عبادت کے بجائے تاب کے معصیت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلکہ اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بجائے غفلت کی طرف ہم اپنے آپ کو اگر لے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ٹوٹے کا خسارہ ہوگا خسارہ ہوگا ٹوٹا ہوگا اسی لیے میں نے جو روایت پڑھی اس روایت کے اندر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق عبادت بیان فرمایا ہے بندگی کا ذوق بیان فرمایا ہے آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ اگر کسی وجہ سے کسی سرکاری آفس کے باہر چلے جائیں اور اگر کیوں کیوں لگی ہو تو وہ برداشت ہے کوئی بات نہیں نہیں ابھی پھر کبھی چلے جائیں گے ہر جگہ پر آدمی جو ہے نا ویٹ کرتا ہے ویٹنگ کرتا ہے لیکن اگر وہ ویٹ نہیں کر سکتا تو تعلیم تعلیمات اسلامیہ کو سمجھنے کے لیے نہیں کر سکتا ابھی تو جو ہے نا ایک بج کر پچیس منٹ ہونے جا رہے ہوں اس سے پہلے آدمی دیکھ دیکھ کر مولانا کو بتاتے ہیں کہ مولانا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا بند کرو اب یعنی ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں مولانا ہم کو جو ہے نا ٹائم تو بالکل صحیح ہے آپ جو ہے نا ٹائم کا لحاظ کرنا چاہیے بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے النظام والانتظام انتظام ضروری ڈسپلن یہ انسان کے لیے ضروری چیز ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ دس منٹ ابھی باقی ہو اس سے پہلے گھڑی دیکھنا شروع کر دے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے لیکن دین کی تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے فصول دین کے لیے تعلیمات اسلامیہ کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے لیکن قربان جائیے علماء کرام اور علماء امت اور اولیاء امت اللہ پاک کہ ہمارے علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے ہمارے پیچھے محنتیں کی ہیں اللہ پاک ان کو اجر جزیر نصیب فرمائے بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ احمد علی مفسر قرآن شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں دین سیکھوں اور اتنا شارٹ ٹائم میں دین سیکھوں اتنے شارٹ ٹائم میں کہ ریلوے اسٹیشن پر ایک پیر پائدان پر ہو اور ایک پلیٹ فارم پر ہو اور سچی طلب اور طرف رکھنے والا کوئی انسان آ کر یہ کہے کہ مجھے دین سکھلا دو تو کہا کہ چلتی ٹرین میں آدمی دین کے سارے شعبوں کو چند جملوں کے اندر بتلا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں جب دنیا نے ایسے انجیکشن ایجاد کر لیے کہ آدمی اس انجیکشن کو کھا دیتا ہے تو اس کو پاور آ جاتا ہے اور اس انجیکشن کو لے لیتا ہے تو جو ہے اگر اس کو ایک سو پانچ ڈگری بخار ہو تو وہ اتر جاتا ہے تو کیا رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کی روحانیت کے طبیب بن کر تشریف لائے اور اولیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کا وارث بنایا اللہ پاک ان کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں ان کی زبان پر ینابی اور حکمہ ان کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں شیخ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی طلب اور سچی طلب والا انسان جب کبھی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اتنی جلدی کے اندر دین کو میں سمجھ لوں تو وہ جو ہے اتنی دیر میں کہ آدمی ٹرین چل رہی ہو اس کا ایک پیر پائیدان پر ہو ایک پلیٹ فارم پر ہو اور اس سے سیٹی بجا لی ہو اتنی دیر میں بھی وہ پورے دین کو سمجھ سکتا ہے اور فرمایا پورے دین کے جتنے شعبے ہیں اور پورے دین کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا خلاصہ اور ان سب کا لب لباب اور ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کیا بن جاوے انسان کا مزاج کیا بن جاوے اس کے و ریشے میں یہ پیوست ہو کہ عبادت ہو تو فقط اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو تو رسول صلی علیہ وسلم کی اور خدمت ہو تو مخلوق خدا سارے دین کے جتنے شعبے ہیں اور دین کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا لمبے لباب اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جھکاؤ سر تو اس کے آگے جھکاؤ جھکاؤ سر تو اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ لو تو اسی سے لگاؤ حق تبارک میں تالا کی علاوہ کسی کے سامنے جبین نیاز کم نہ ہونی چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی عبادت نہ ہونی چاہیے اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز کہ مخلوق کے خدا کی خدمت یہ انسان کا شیوا اور انسان کا وطیرہ اور اس کی جو ہے طبیعت ثانیہ بن جاتی ماشاء اللہ آپ کی اس مسجد اور مسجد کے ذمہ دار اور مسجد کے احباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے خدمت خلق کو اپنے اوپر قصہ اوڑھ لیا ہے کہ نہ معلوم کتنے لوگوں کی شادیاں آپ کے ذریعے ہو رہی ہیں اور کتنے لوگوں کے گھر آپ کے ذریعے بن رہے ہیں اور کتنے لوگوں کی زندگی آباد ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کے زبان پر اس طریقے کے کلمات جاری فرماتے ہیں ٹھیک طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی نے آ کر سوال کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرمائیے اور شوق میں نصیحت فرمائیے تو اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاه فصلي صلاه مودعين کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پر ایسی نماز پر کہ گویا تو زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے تمام قیامت تک کے آنے والے مسلمان اور انسانوں کو یہ ذوق عبادت دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز کے لیے قبول کیا تو ایسی نماز پڑھنی چاہیے ایسی نماز پڑھنی چاہیے کہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز ہر تراوی کو زندگی کی آخری تراوی ہر سجدے کو زندگی کا آخری سجدہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمین شریفین حاضری کی توفیق نصیب فرمائی اور وہاں پر پہنچے سلاۃ و سلام کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر پہنچے تو اس ولولے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ کہ یہ اللہ معلوم نہیں میری زندگی میں اقدس پر پہنچ کر دوسری مرتبہ سلاط و سلام پیش کرنا ہے یا نہیں ہے میں میری زندگی کا آخری سلاط و سلام پیش کر رہا ہوں جب جب بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو اس کا جذبہ یہ ہو کہ میں میری زندگی کا آخری طواف کر رہا ہوں جب بھی اللہ پاک نے احتکاب کے لیے بچایا ہو تو اس کا یہ جذبہ ہو اور اس کو یہ سوچ ہو کہ میں میری زندگی کا آخری احتکاب کر رہا ہوں جب اللہ پاک نے آفیت کے ساتھ رمضان المبارک عطا کیا ہو تو انسان کو یہ کیفیت ہو کہ میری زندگی کا آخری رمضان اور میری یہ افطار میری زندگی کی کہیں آخری افطار نہ ہو جب یہ تصور جب اس جذبے کے ساتھ کوئی آدمی کسی عمل کے اندر لگتا ہے تو اس عمل کے اندر روحانیت آتی ہے اس عمل کے اندر کشش آتی ہے اس عمل کے اندر وہ کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ پورا پورا رجوع اور پورا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے تو گویا جو شریک ہے کہ اذا قمت الى الصلاه فصل صلاه المودعين کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پر ایسی نماز پر کہ گویا تو زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے اگر اس کیفیت کے ساتھ وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس جمعہ کی نماز کے اندر بھی عجیب کیف ہوگا عبادات اور اسلامی اعمال یہ رواج کا نام نہیں ہے اسلام رواجی چیز نہیں ہے اسلام کیفیات کا نام ہے عبادات احتیاط کے ذریعے کی جاوے اور عبادات پورے پورے حضور کے ساتھ کی جاوے تو پھر وہ ایک سجدہ بھی انسان کے اندر انقلاب لانے کے لیے کافی ہوتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اذا قمت الى الصلاه فصلي صلاه مبتغي ولا تكلم بكلام تعبد من بغض آدمی جب کبھی جو ہے زبان چلاتا ہے اور انجام کو سوچے بغیر چلاتا ہے تو کبھی بیوی کو بھی اگر غلط جملہ بول دیتا ہے تو نکاح سے نکل جاتی ہے کبھی بھائی کے سامنے غلط استعمال کرتا ہے تو دونوں بھائیوں کی محبت عداوت میں بدل جاتی ہے کبھی جو ہے اپنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ غلط استعمال کرتا ہے تو دوست کی عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی بیان فرمائی گویا کہ پہلے جملے کے اندر آپ نے ذوق عبادت بیان فرمایا اور دوسرے جملے کے اندر ذوق گفتگو کہ آدمی کے بول اگر تو بول بول رہا ہے تو تول تول کے بول اس کو ذکر کیا تو تیسری چیز یہ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات اور دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس پریشانیوں کی بنیادیں یا تو حرف ہے یا حسن یا تو حرص ہے یا حسد اور یہ حرص اور حسد جو ہے یہ اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کو چھوڑ کر دوسروں پر نظر کرتا ہے دوسرے کا مکان جیسا میرا مکان دوسرے کی عزت جیسی میری عزت دوسرے کے مکان جیسا میرا مکان یہ حرص کا نتیجہ اور دوسرے کی عزت جیسی میری عزت یہ حسد کا نتیجہ یہ ساری بیماریوں کی چیز بنیاد یہ ہے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر ختم کر دیا وَجْعَلِ الْيَاسِ مِنْ مَا فِي اَيْدِنَا وَجْعَلِ الْيَاسِ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے تو بے نیاز ہونا اس کی طرف نظر اٹھا کر دینا دے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قسمت میں جو کچھ ہوگا وہ تجھے دے گا اور لیکن اگر تو نے کسی دوسرے کی طرف نظر کی تو اس کی قسمت کا تو چھین نہیں سکتا اور تیری قسمت تیرا ہو تو تجھے مل نہیں سکتا بس اگر اس بات پر ہماری اور آپ کی نظر ہو جاوے تو بہرحال مجھے جو وقت دیا گیا تو وہ ختم ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذوق عبادت بھی نصیب فرمائے اللہ پاک ذوق گفتگو بھی نصیب فرمائے اللہ پاک ذوق معاشرت بھی نصیب فرمائے میں بہت ہی زیادہ جو ہے شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے مسجد کے امام حضرت مفتی صاحب کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو اپنا سمجھ کر جو ہے اس طریقے سے کچھ دیر گفتگو کرنے کا اسلامی پیغام پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مسجد کو آباد آباد فرمائے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے ان کو مزید عزت سے مالا مال فرمائے اور حق تبارک مطالعہ ہماری اس مسجد کے جو اہم ذمہ دار ہے جناب اسماعیل کا کا اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمل دائمہ نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اللہ پاک اپنی مرضی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا ليلة القدر هي خير من ألف شهر وشرع لنا الاعتكاف وعظم الأجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أما بعد فيا معشر الإخوات ويا معشر الخلات قد حان العشر الأخير من رمضان هو زمان الاعتكاف لعبادة الرحمن وتحري ليلة القدر والرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو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 صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي امتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ و اسدہم فی أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهما حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهما علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وهمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده منزلة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله الله في أصحابي لا تتخذوه غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم الإسلام والمسلمين بالإمام العادل بالقوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں کچھ ضروری اعلانات ہیں سب سے پہلے تو ہم جامعہ کل کے استاد حدیث جناب حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب روید روی دامت برکاتہم کے تہے دل سے ممنون ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا آج یہاں پر تشریف لائے ہم نے ان سے استفادہ بھی کیا دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت نصیب فرمائے اللہ ان کی صحت میں اور زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وقتاً فوقتاً اسی طریقے سے ہمیں استفادے کا موقع دیتے رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ آج ہماری مسجد میں عصر کی نماز کے بعد میرے بھائی قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہ کا بیان ہے تمام ادراس سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بیان میں شرکت کرنے کی کوشش کرے اور عصر کی نماز ہماری مسجد میں کوٹر پاس سکس کو سوا چھ بجے ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ یہ بیان ہوگا تمام ادراس سے شرکت کی درخواست ہے ہماری و بہنوں کے لیے اعلان یہ ہے کہ fourth lady special programme Ramzan المبارک کا اس سنڈے کو ہونے جا رہا ہے اور پروگرام کا وقت ہے دوپہر کو ڈھائی بجے سے ساڑھے تین بجے تک from half past two to half past three ہماری تمام ماؤ بہنوں سے شرکت کی درخواست ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انیس الاسلام کے ریلیف پروجیکٹ کی طرف سے فی الحال ویڈنگ کا کلیکشن ہو رہا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ہمارے یہاں پر کلیکشن جاری ہے پچھلے ایک ہفتے سے جاری ہے اور الحمدللہ جو رقم اب تک ہمیں موصول ہوئی ہے اس کی مقدار ہے ففٹین تھاؤزینڈ پاؤنڈ پندرہ ہزار پاؤنڈ جمع ہو چکے ہیں اللہ تبارک و ہر ایک کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ یہ کلیکشن عید تک ہوتا رہے گا اور اور باہر آج بھی صدقہ للہ کا باکس رکھا ہوا ہے جو اس ویڈنگ پروگرامز کے لیے ہے اس بنا پر جو حضرات اس میں تعاون کرنا چاہے دل کھول کر تعاون فرمائے اس کے علاوہ ایک دوسرا پروجیکٹ ہمارے یہاں چل رہا ہے عید پیکٹ پیکٹس کا پروجیکٹ جو انڈیا کے غریب جھوپڑ پٹی کے علاقوں میں انشاءاللہ شاء تک تقسیم کیے جائیں گے یہ عید پیکٹس کے ایک پیکٹ کی قیمت ہے اونلی فائیو پاؤنڈ جس میں آپ اپنی فطرے کی رقم بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ زکات صدقہ للہ سے بھی تعاون کر سکتے ہیں تو جو حضرات عید کرنا چاہے باہر ایک بڑا باکس پڑا ہوا ہے اس کے اندر آپ اپنی رقم کو ڈال سکتے ہیں اور یہ کلیکشن اب صرف ایک ہفتہ اور رہے گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جتنی رقم جمع ہوگی عید سے پہلے پہلے ان غریبوں کو پیکٹ بنا کر اسے تقسیم کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں خرچ کرنے کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے اور ایک آخری اعلان یہ ہے کہ آپ جب آپ باہر نکلیں گے تو الکوثر اکیڈمی جو شیخ ریاض الحق کی لیسٹر میں اکیڈمی ہے ان کے کچھ حضرات نے باہر ایک سٹال لگائی ہے اسلامک سٹال ہے اسلامک چیزیں وہاں پر مل رہی ہے اور اس کی جو بھی پروفٹ ہوگی اس کے ذریعے سے وہ اپنی اکیڈمی کے قرض کو ادا کریں گے لہذا جو حضرات انٹرسٹڈ ہو وہ اس سٹال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللهم صل على سيدنا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 العظيم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذمة إلا غفرنا ولا هم إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك اللهم انا نعوذ بك اللهم انا نعوذ بك ہمارے خطاؤں کو معاف فرما مولا ہمارے خطاؤں کو معاف فرما مولا ہماری لذیذوں کو درگزر فرما اے اللہ اے کریم تو اللہ الغیوب ہے اے مولا تو اللہ الغیوب ہے یا اللہ ہماری ایک ایک خطا یا اللہ تیرے پاس محفوظ ہے اور تجھے معلوم ہے اللہ ہمارے خلبتی گناہ بھی آپ کو معلوم ہے والا ہمارے جلوتی گناہ بھی آپ کو معلوم ہے رات کے اندھیروں میں ہوئے ہوں وہ بھی معلوم ہے دن کے اجالے میں ہوئے ہو وہ بھی معلوم ہے یا اللہ جان کر ہوئے ہو وہ بھی معلوم ہے یا اللہ انجان کر ہوئے ہو وہ بھی معلوم ہے حقوق العباد کے قبیل سے ہو وہ بھی معلوم ہے حقوق اللہ کے قبیل سے ہو وہ بھی معلوم ہے یا اللہ اللہ الغیوب ہے آپ آپ کو ایک ایک گناہ کا علم ہے لیکن یا اللہ آپ کی شان ستار کی ہے تو آپ نے ستارے کی چادر ڈال رکھی ہے ہمارے معافیت پر یا اللہ ہمارے گناہوں پر آپ کے ستانے کی چادر ڈال لگتی ہے یا اللہ بیٹے کو اگر ہمارے کوئی گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ نفرت کرنے لگے بیوی کو پتہ چل جائے تو ہم سے دور رہنے لگے دوست کو پتہ چل جائے تو اس کی دوستی دشمنی میں بدل جائے یا اللہ کوئی ہم کو اپنا قریب نہ رکھے یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے تیرا کتنا فضل ہے اس سب کچھ کے باوجود آپ کے گناہوں پر یا اللہ ستانے کی چادر ڈال لگتی ہے یا اللہ اے قریب ماہ مبارک کا واسطہ دے کر تیری شان غفاری کا واسطہ دے کر اور یا اللہ یا اللہ اس عشر عقیدہ مبارکہ کا واسطہ دے کر ہم سب سوال کرتے ہیں ہم سب کی گناہوں پر ہم سب کی معافیتوں پر قلم آپ کو پھیر دے مولا قلم آپ کو پھیر دے مولا قلم آپ کو پھیر دے ہم سب کو معاف فرما دے مولا مولا ہم سب کو معاف فرما دے مولا مولا تم نے اپنے کرم سے کیسے اچھی زندگی نصیب فرمائی یا اللہ سلامتی والا بدن نصیب فرمایا یا اللہ اچھی سوچ والا دماغ نصیب فرمایا یا اللہ بے عیب بدن اور بدن کے ایک ایک عضو کو نصیب فرمایا لیکن یا اللہ یا اللہ دنیا کے اندر تیری نعمتوں کو استعمال کر کر کے یا اللہ یا اللہ تجھ سے روٹے ہوئے ہیں اور یا اللہ تجھ سے منہ بولے ہوئے ہیں یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے بدن سے ہمارے بدن کے ایک ایک قربوں کو تیری طرف متوجہ فرما دے یا اللہ ہمارے کمائی کو تیری ہماری کمائی میں تیری رضا ہو ہماری کمائی میں تیری رضا ہو یا اللہ ہماری سروس میں تیری رضا ہو یا اللہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں تیری رضا ہو ہمارے ہر کام میں تیری رضا ہو یا اللہ کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہر کام کے اندر تیری رضا شامل فرما دے مولا ہر کام میں تیری رضا شامل فرما دے مولا مولا ہم نے صرف اور صرف تیرے نام یا اللہ تیرے نام اور تیری عبادت کو اپنی تعریف سمجھا ہے یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ذوق عبادت نصیب فرما دے ذوق عبادت نصیب فرما دے یا اللہ تو نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقتدا نصیب فرمایا قرآن پاک جیسا رہبر نصیب فرمایا یا اللہ یا اللہ ہم خوش ہیں کہ تو نے اتنا پیارا پیارا دین اور اتنا پیارا پیارا مذہب نصیب فرمایا ہے یا اللہ اس کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرما مولا اس کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ایک غریب ہمارے وہ والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمیں دین پر لگایا اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو اعلیٰ زندگی میں جگہ نصیب فرما یا اللہ ان کی بار بار مقصد فرما یا اللہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ بہت سے ماں باپ جنہوں نے ہم کو چھوٹے سے بڑا کیا ہے اور یا اللہ جن کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم کہیں حافظ کہلانے کے قابل ہوئے کہیں عالم کہلانے کے قابل ہوئے کہیں مفتی کہلانے کے قابل ہوئے اور یا اللہ لوگ ہمیں عزتیں دے رہا ہے اس کی دعاؤں کے سلسلے میں یا اللہ یا اللہ انہوں نے ہم کو دین میں لگایا ہے یا اللہ وہ ہمارے والدہ اور وہ ہمارے والدین بقید حیات ہیں یا اللہ اپنے کرم سے ان کی قدر داری کی تو بھی تصویر فرما مولا مولا جو ہمارے والدین بقید حیات ہیں ان کی قدر داری کی تو بھی تصویر فرما مولا غریب اس میں بیٹے ایسے ہیں کہ جو اپنی جوانی کے جوش میں اور اپنی ناداری کی وجہ سے اپنے اپنے نیک ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں یا اللہ کے نیک ماں باپ کو اس سے وج ہے تکلیف ہے تو اپنے کرم سے اپنے قدم سے ایسے نافرمان اولاد کو نافرما بردار بنانے والا مولا ایسے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے والا بیٹیوں کو نیک ہدایت دینے والا بیٹوں کو نیک ہدایت دینے والا مولا اپنے قدم سے اپنے قدم سے اس مسجد کو آباد فرما دے مولا اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے اس مسجد کی فکر کرنے والوں کو اللہ آباد فرما دے یا اللہ دنیا کے اندر بہت سی مسجدیں ہیں اور دنیا کے اندر بہت سے علماء ہیں لیکن یا یا یا اللہ اللہ اللہ ایک, ایک مسجد مسجد کے کے لوگوں کو کو اور خدمت خط کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے یا اللہ جو طرح طرح کی اسکیمیں لائی جا رہی ہے یا اللہ ایسی فکریں کرنے والوں کو تو قبول فرما لے یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ کہاں کہیں کسی ملک کے اندر غریب عورتیں اپنے غریب بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور یا اللہ لندن میں بیٹھ کر اس کی فکر ہو رہی ہے کہ اللہ یہ توفیق تو نے عطا فرمائی ہے مولا یہ توفیق تو نے عطا فرمائی ہے مولا مولا ایسی فکر کرنے والوں کو تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اجر جزیر نصیب فرما دے اجر جزیر نصیب فرما دے یا اللہ جو فکریں نہیں ہو رہی ہے یا اللہ اس کے جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں یا اللہ تو اپنے کرم سے ان کو بہتر سے بہتر بنا نصیب فرما دے یا اللہ یا اللہ جو اس ملک کے اندر رہ کر یا اللہ غریب بچیوں کی فکر کر رہے ہیں یا اللہ غریبوں کی افطاری کی فکر کر رہے ہیں ہے کہ اللہ غریبوں کی عید کی فکر کر رہے ہیں کہ یتیموں کی عیدوں کی فکر کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے بچوں کو تو کبھی یتیم نہ بنا والا مولا ان کے بچوں کو بھی کبھی یتیم نہ بنا والا مولا ان کے بچوں کو کبھی کسی کے سامنے گدائی گدائی لے کر چلنے والا نہ بنا والا مولا مولا ان کی بچیوں کی شادیوں میں یا اللہ ہمیشہ مسلط اور سازمانی ہی ہو یا اللہ جو یہاں پر رہ کر امت کی بچیوں کی فکر کر رہے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے اس مسجد کے ایک ایک کو نیک کام کے لیے قبول فرما لے مولا تمام آمین کہنے والوں کو نیک کام کے لیے قبول فرما لے یا اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ماہ مبارک کی گھڑیا نصیب فرمائی ہے معلوم یہ ہماری زندگی کی شام کب اور کہاں ہو جائے مطلب معلوم ہماری زندگی کی افطار کہاں ہو جائے بہت سے لوگ روزہ یہاں کرتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنے پاس بلا کر افطاری کرواتے ہیں یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل یا اللہ ہمیں وقت سے پہلے سبرنے کی توفیق نصیب فرما والا مولا وقت سے پہلے سبرنے کی فرما مولا مولا والا اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ بھائیوں میں محبت نصیب فرما الفت نصیب فرما میاں بیوی میں محبت نصیب فرما بھائی بہنوں میں محبت نصیب فرما یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما مولا جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما مولا جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کی غیر سے شکل پیدا فرما مولا جو محتاج ہے ان کی محتاجی کو دور فرما یا اللہ نے جو زندگی نصیب فرمائی ہے اس کی زندگی کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرما زندگی کا ایک ایک ایک لمحہ تیری رضا میں گزر جاوے اور زندگی کا ایک ایک پل تیری رضا کے حصول میں گزر جاوے اور مخلوق کے خدا کی خدمت میں گزر جاوے یا اللہ اس کے لیے ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لے مولا اس کے لیے ہم سب کی زندگیوں کو قبول فرما لے یا اللہ اجتماع نبوی نصیب فرما یا اللہ اجتماع نبوی نصیب فرما یا اللہ اس مسجد کے امام کو اور یا اللہ اس مسجد کے ائمہ کو اور اس مسجد کے علماء کو یا اللہ تو اپنے کرم سے جس نیک توفیق سے مالا مال فرمایا ہے کے ہاتھوں کو مضبوط فرما یا اللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے یا اللہ ہماری اس مسجد کے ایک ایک فردوں کو اس کے اطراف کے اندر رہنے والے ایک ایک فردوں کو یا اللہ تو حرمین شریفین کی زیارت سے مالا مال فرما دے یا اللہ اس پورے شہر کے اندر اپنے خصوصی رحمت نازل فرما اس پورے شہر کے اندر خصوصی رحمت نازل فرما یا اللہ اولاد کو آنکھوں کی کی ٹھنڈک بنا یا یا اللہ اللہ اللہ جو جو جو جو کچھ مانگا وہ وہ بھی بھی عطا عطا فرما فرما فرما مانگنے پہ رہ رہ رہے تیرے نیک نیک بندے مقامات مقدسہ میں میں میں کر کر دعائیں ہیں ان دعاؤں ہمارا حصہ مقدر آقا بدری رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی علیہ وسلم کے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد کرنا